کہ دو صورتوں کے بیچ میں بہت گہرا ربط ہوتا ہے ایک بات ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے پھر اس مضمون کو دوسری صورت میں اٹھایا جاتا ہے تیسری صورت میں اس کو مکمل کیا جاتا ہے آگے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یہ بات شاید بار بار نہ آ سکے اس لیے یہاں اس بات کو سمجھیں اور باقی کو اس پر قیاس کریں دیکھیے ہم نے سورہ رحمان پڑھی اور سورت الرحمان سے پہلے سورت القمر تھی سورت القمر کا آپ نے انداز دیکھا آخرت کا بیان آیا اور بیچ میں نافرمانوں کا تذکرہ آیا اور آخر میں مکہ والوں کو جو اس وقت میں قرآن کے مخاطب تھے اور قیامت تک کیا انسان ان کو جھنجوڑا گیا اور بار بار قرآن کریم کے زبردست نعمت ہونے کا احساس دلایا اتنی زبردست کتاب جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اے انسانوں وہ تم کو دی گئی اور آسان کی گئی سورہ رحمان میں اس مضمون کی تکمیل ہوئی اور بہت مہربان اس کی مہربانی کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے اس نے کیا مہربانی کی علم القرآن اس نے انسانوں کو قرآن سکھایا جس طرح سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ذکر تھا بار بار اس طرح یہاں رَبِّكُمَا رباتی بار بار لایا گیا سور رحمان کے اندر اگر آپ گہرائی سے دوبارہ ایک نظر ڈالیں تو انسانوں کے تین طبقوں کا تذکرہ ہوا ایک طرف تین قسم کی نعمتیں ہیں پہلے رکوع کے اندر دنیاوی نعمتیں اور ان کے آخر میں سب پر یک قلم سب کو صاف کر دیا کہ یہ عارضی ہیں کل من علیہ فان ویبقا وجہ جلال خواہ یہ ہیں نعمتیں مگر یہ مٹ جانے والی باقی رہنے والی نہیں ہے اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا خاص طور سے جہنم کا یہ احساس دلایا کہ یہ باتیں بیان کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے انسان کو خطرے سے پہلے ادا کر دیا جائے یہ کتنی بڑی نعمت ہے تیسرے رکوع کے اندر جنتیوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا یہ دیکھو آخرت کی نعمتیں یہ باقی رہنے والی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انسانوں کے بھی تین طبقے ہم کو معلوم ہوئے کیسے تین طبقے معلوم ہوئے دوسرے رکوع میں یورسل علیکما شواظ من نار و فلا تنتصران یہ کون طبقہ ہے جہنم میں جانے والا هذه النار التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن یہ یہ وہ جہنم جس کو مجرم جھوٹ سمجھتے تھے دیکھو ذرا ہے جھوٹ یہ یقین رہا نہیں آ رہا ہے یورق المجرمون بسیماہم سیما ہوں مجرم پہچانے گئے پکڑو پھینکو ان کو جہنم میں یہ جہنم میں جانے والا طبقہ ایک طبقہ یہاں کے لیے ہوا دوبارہ شروع ہوئی جنت کی نعمتیں وہاں دو طبقوں کا نام نہیں لیا البتہ جنت کی دو کوالٹیاں بیان کی نعمتوں کی وَلِمَنْ من مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَات جو اپنے مالک سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو باغ ہیں اور ان باغوں پر دوبارہ گہرائی سے آپ نظر ڈالیے ایک تو وہ اونچے درجے کے ہیں اس کے مقابلے میں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور دون کے معنی میں نے عرض کیا تھا من دون اللہ میں ایک معنی سوا اور دوسرے معنی اس سے کم درجے کا ورے جس کا شاہ القادر رحمت اللہ نے ترجمہ کیا ان دو باغوں سے ورے اس سے کم درجے کے دو باغ اور ہیں اور ان دو باغوں کی جتنی صفتیں بیان ہوئیں وہ پہلے کے مقابلے میں کم درجے کی تو ظاہر سی بات ہے انسانوں کے بھی دو طبقے ہو گئے ایک وہ طبقہ جن کو وہ اونچے درجے کی جنت ملی اور دوسرا وہ طبقہ جن کو ان سے کم درجے کی جنت ملی تو تین قسم کے انسان نہیں ہو گئے پہلے جہنم میں جانے والے ان کی قسمیں نہیں بیان کی وہ سات طبقے جہنم کے معلوم ہو چکے سب گئے وہیں پر دوسرا طبقہ جو جنت میں جائے گا اس کے دو درجے ایک جن کو اونچے درجے کی جنت ملے گی اور دوسرے جن کو اس سے کم درجے کی جنت ملے گی اگلی صورت کے اندر ان تینوں طبقوں کو کھول کر بیان کیا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً یہ تین طبقے کب بنیں گے انسانوں کے فرمایا جب قیامت آئے گی جب محشر بپا ہوگا اور اس کے بعد انسانوں کا فیصلہ ہوگا پھر انسان تین طبقے ہو جائیں گے اور پھر تینوں کا الگ الگ تذکرہ فرمایا ایک جہنم میں جانے والا دو جنت میں جانے والے جنت میں ایک بلند جنتوں کا مالک ایک اس سے کم درجے کی جنت کا مالک تو ہے دونوں صورتوں میں کتنا گہرا ربط کے نہیں سمجھ میں آئی بات کتنا گہرا رب ہے اللہ اکبر ایسا لگتا ہے سورت سورت کے ساتھ جڑی ہوئی آیت آیت کے ساتھ جڑی ہوئی کلمہ کلمہ کے ساتھ جڑا ہوا ایک زنجیر ہے بس وہ پروئی جا رہی ہے تسبیح کے دانے ہیں فٹ کر کے رکھا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ جہاں جو دانا آیا وہ وہاں رکھ دیا گیا نہ اس کی ایک ترتیب ہے ایک سو چودہ دانے ہیں ان کو بڑے سلیقے سے ترتیب دیا گیا ہے پھر صورتوں کے اندر ایک مخصوص انداز ہوتا ہے ہر صورت کا میں اشارے میں ہر صورت کو بتاتا چلا گیا اب چونکہ چھوٹی صورتیں آئیں گی یہاں یہ بات آپ سمجھ لیں آئندہ ان کو اسی پر قیاس کرتے چلے جائیں بڑی صورتیں جو بالکل چھوٹی ہیں ان کی بات الگ ہے ان میں کیا ہوتا ہے صورت کے شروع میں پورے مضمون کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے کہ یہاں کیا پیش کیا جانا ہے اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اور جب تفصیل مکمل ہوتی ہے اس کے بیچ میں کچھ جملہ آئے موترزہ آتے ہیں بیچ بیچ میں بات نکلتی ہے نا آپ دیکھتے ہیں ایک مقرر بات کر رہا ہوتا ہے کبھی کوئی قصہ سناتا ہے کبھی کوئی اور بات سناتا ہے اور آخر میں آ کر کہتا ہے آمدم برسر مطلب میری بات کا نچوڑ یہ تھا تو کیا کیا جاتا ہے پھر سورت کے آخر میں اس کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے یہاں پہلے جھلک دکھائی گئی کہ تمہارے تین گروہ بنیں گے انسانوں اور خود بخود ہر انسان اپنے گروہ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اللہ حفاظت فرمائے ہمارا کس گروہ میں نمبر آتا ہے اللہ ہی جانتا ہے اپنے اپنے اپنے اپنے گروہ کے ساتھ چلو اپنے جماعت کے ساتھ چلو ایک جماعت نافرمانوں کی ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ فہدو ملا سے الْجَحِيمِ ان کو راستہ دکھاؤ بھائی جہنم میں جانے والا یہ جہنم کی طرف گئی دوسرے جماعت وسیق تقوا الى الجنت زمرہ ان کو جنت کی طرف لے جاؤ لیکن ان کے بھی دو درجے ہیں ایک بہت اونچی درجے کی جنت کے مالک ایک اس سے کم درجے کے مالک قرآن پاک نے پہلے اونچی درجے والے کون ہیں ان کی تفصیلی تعارف کرایا اور ان کا تعارف ان کے اعمال کے اعتبار سے نہیں ان کے انعام کے اعتبار سے جب کہا ان کو یہ انعام یہ انعام یہ انعام ملے گا تو بندے خود ہی سمجھ گئے کہ کون لوگ یہ اس کے بعد جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں ان سے کم درجے کے ان کا تعارف کرایا ان کا تعارف بھی ان کے انعام کے ساتھ ان کو یہ انعام ملا یہ انعام ملا یہ انعام ملا ان سے ذرا کم درجے کا ان کا بھی تعارف ہو گیا اس کے بعد جہنم میں جانے والے ان کا تعارف کرایا عمل کے اعتبار سے نہیں کہ عمل کیا کرتے تھے ان کو ملا کیا وہاں پر اور تھوڑا سا ان کا عمل بھی بتا دیا کیوں وہ قرآن کا انداز ہے جب سخت سزا بیان کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ روح انسانیت تڑپ گئی ہے مالک تو تو رحمان و رحیم ہے اتنی سخت سزا کیوں فرمایا کرتوت تو دیکھو نا کیا کام کیے انہوں نے اور اس کے بعد جب سورت ختم ہونے کا آنے لگتی ہے تو پھر تینوں طبقوں کا نچوڑ پیش کیا گیا آخر میں جا کر یہ ہیں تین طبقے اب پڑھیے سورت سورت الواقعہ مکیہ کیا واقعہ مکی ہے وہی تو اس آیا اور اس میں چھانوے آیتیں ہیں وَسَلَاسُ وہ اور تین رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی یہ قیامت کا تذکرہ بیان کرنے کا ایک انداز اور یہاں پر ایک بات اور سمجھتے چلیں آج تھوڑا سا ہمارے پاس وقت ہے کیونکہ ہمارا تھوڑا باقی ہے وہ کیا صورتوں کا شروع کس طرح کیا جاتا ہے ایک دن میں نے بتایا تھا تھوڑا سا عربوں کے انداز کے مطابق ہے وہ کیا کرتے تھے جب انہوں نے کوئی مضمون پیش کرنا ہوتا تھا کوئی نظم لکھنی ہوتی تھی کوئی قصیدہ لکھنا ہوتا تھا تو ان کے قصیدے کو سننے کے لیے وہ لوگ ہمتن گوش ہو جائیں پورے طور پر متوجہ ہو جائیں سننے کے لیے تو اس سے پہلے ایک بھیانک منظر پیش کرتے تھے تو آدمی کہتا کیا ہوا کیا پھر کیسا بھیانک منظر ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے متنبی کا قصیدہ اس کا ہر قصیدہ پڑھیں پہلا قصیدہ یا لائمی کف الملام عن اللذی ازنا اتول سکام ہی عزل العواز لحول قلب الآواز وَهَوَ الْأَحِبَّةُ مِنْهُ فِي سَوْدَائِهِ يَشْكُ الْمَلَامُ إِلَى اللَّوَائِنِ حَرُّهُ وَيَسُدُّ حِينَ يَلُمْنَ عَنْ بُرْحَائِ آپ عربی نہیں سمجھتے ہیں اگر عربی سمجھتے ہوتے نا تو آپ ہل جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے کہتا ہے ہٹو ہٹو دیکھو نظر یہاں سے شروع ہو رہی ہے مت مجھے ملامت کرو اگر تم مجھے ملامت کرو گے نا تو مجھے جس سے میں محبت کرتا ہوں میرے دوست کی محبت میرے دل میں اس کا ایک تندور جل رہا ہے تم ملامت کرو گے تو تمہاری ملامت وہاں جائے گی تو چکر کاٹ کے واپس آ جائے گی وہ اندر نہیں گھس سکتی ہے تندور میں دوسرے شعر میں کہتا ہے یشک الملام ہر کو ملامت آ کر کے ملامت کرنے والے کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے مجھے مت دوبارہ وہاں بھیجو اس لیے کہ وہاں تو محبت کا ایسا تندور جل رہا ہے کہ میں آگے ہوئی ملامت کرنے کے لیے تو میرا منہ جل گیا اب کہاں منہ جل رہا ہے لیکن ایسا بھیانک منظر پیش کرتا ہے اس کو تو اصل میں کہنا آگے ہے وہ تو ایک دنیا دار شاعر تھا اور بے دین شاعر اس کو ایک بادشاہ کی تعریف کرنی ہے آگے کہتا ہے مزہ دہور وبا اتین بمثلی فین فعین عطا فاجز نذرائه زمانے گزر گئے مگر تیری کوئی مثال نہیں پیش کر سکا لیکن اس سے پہلے یہ باتیں کیوں پیش کی تاکہ توجہ پوری طرف صرف لگ جائے قرآن پاک نے ان کے اس انداز کو اختیار کیا کئی صورتوں میں یہ ایک بحث ہے کہ صورتیں شروع کس طرح ہوتی ہیں اور ختم کس طرح ہوتی ہیں شروع میں ہمیں بتا دیتا ہے یہ ساری باتیں تو آپ کو اتنی سمجھ میں نہ آتی چونکہ آپ نے بڑی صورتیں اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا یہاں کیسے شروع کی جاتی ہیں اسی انداز سے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت جب آسمان پھٹے گا جب زمین پھٹے گی جب ستارے بکھریں گے جب قبروں سے تم قبریں اکھاڑی جائیں گی پھر ہوگا کیا علیمت قدمت واخرت ہر آدمی کو پتا چلے گا کیا لے کر آیا یہاں اب جو پہلا منظر پیش کیا تو اس سے تو آدمی ہل گیا کہنا کیا چاہتا ہے ادا وقعت الواقعہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی نئی کلی وقات یہاں تعصیبہ اور واقع ہونے میں کوئی شک نہیں الرافعہ اوپر اونچوں کو نیچا کرنے والی نیچوں کو اونچا کرنے والی اذا رجت الارض رجا جب زمین کو ہلایا جائے گا وبست الجبال بسا اور پہاڑوں کے ریزے ریزہ کر دیے جائیں گے فکانت ہوا امن بسا اور وہ بکھرے ہوئے گرد ہو جائیں گے ہوگا کیا آدمی جب دھیان سے سنتا ہے عربی سمجھتا ہوں ہوگا کیا تم تم ازواج جن سال تمہارے تین گروہ بن جائیں گے اس دن یہ بات کہنا ہے لیکن پہلے ایک بھیانک منظر پیش کرتا ہے آدمی متوجہ ہو اور صورت ختم کیسے ہوتی ہے اللہ اکبر ایسی بات آخر میں کی جاتی ہے کہ آدمی کاٹتا رہ جائے جیسے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں اور لاسٹ میں ایسا مزیدار لکمہ ہے کہ آدمی پیٹ بھر گیا یہاں تک لیکن کھانے کی گنجائش نہیں لیکن آدمی کہتا ہے افسوس اگر پہلے پتا ہوتا کہ ایک اشتاوا لاسٹ میں آئے گا تو میں پیٹ ہی خالی رکھتا اس کے لیے سورت کے آخر میں بھائی ہم پیٹو لوگ ہیں اس لیے پیٹ کی بات بتائی سورت کے آخر میں کیسا مضمون آتا ہے ایسا مضمون آدمی سوچتا ہے سورت ختم ہو گئی میں تو سوچ رہا تھا کہ ایک گھنٹے تک اور سنائی جاتی ہے ابھی ابھی یہ چلتا رہتا مضمون ہائے ختم ہو گئی کیا بتاؤ انتظار رہتا ہے اچھا دوسری کب شروع ہوگی تو پھر دوسری کا وہ منتظر رہتا ہے تمام صورتیں اسی طرح ختم کی جاتی ہیں ایک زبردست مضمون ہوتا ہے جو اس کے آخر میں آتا ہے سورہ بقرہ لمبی صورت ہے اس کے آخر میں کیا آمن آمن الرسول بما انزل من والمؤمنون کل قد ایسا مضمون اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے مجھے دیا گیا اور معراج کی روایت میں فرمایا گیا کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو براہ راست مالک الملک نے آپ کو وہی کی ہیں جو کا پہلا طریقہ براہ راست کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے کیسے مضمون کے اوپر بات ختم کی کبھی دعاؤں پر بات ختم یا ایوہ الذین وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ سورہ آل عمران ختم کی جا رہی ہے بیچ میں کیا کیا بیان ہوا فرمایا نچوڑ یہ ہے آمن منس ڈٹ جاؤ صابرو ایک دوسرے کو ڈٹ جانے کی تلقین دو وہ رابطو ایمان کی حفاظت کے لیے سپاہی بن جاؤ جس طرح سرحدوں پر کھڑے ہوتے ہیں وتق اللہ ڈرو اللہ سے کیسے شروع ختم فرمائی اسی طرح ساری صورتیں ہیں اس سورت کے آخر میں بھی آپ دیکھیں گے ایک طرف مضمون کو کلوز کرنا ہے اس کا نچوڑ پیش کرنا ہے اور پھر ختم وہاں کرنا ہے کہ آدمی اکتا نہ جائے بے شمار لوگ میرے یار تقریر کرتے ہیں میری طرح تو لوگ کہتے ہیں یا اللہ کب ختم کرے گا اور پھر جب وہ ختم کرتا ہے وہ بھی بیچارہ تھکا ہوا ہارا ہوا اور لاسٹ میں جملے بھی نہیں بن رہے ہیں تو لوگ بھی کہتے ہیں دوبارہ کبھی نہ آؤ اس کی تقریر سننے کے لیے اور کتنے لوگ ہیں بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو بات شروع ہوئی تھی آپ نے ختم کر دی میرا تو موڈ بنا تھا ابھی سننے کا آپ نے ابھی ختم کر دی دل چاہتا ہے دوبارہ ایک مرتبہ پھر سنائیے وہ پھر سناتا ہے پھر ویسے ہی ختم کر گیا بات بات باقی رہی رات ختم ہو گئی ایک مرتبہ پھر سنائیے یہی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا تاکہ پیاس باقی رہے آدمی تلاش کرتا رہے اب اس صورت کو اسی انداز سے آپ پڑھیں سر رحمان بھی اسی طرح کی تھی مگر تب آپ بھی تھک گئے میں بھی تھک گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی وہ آئے گی قیامت لئی سلی وق کاذبہ کاذبہ کاضیبہ اور بھی تفسیریں ہیں لیکن یہ ترجمہ آسانی سے یاد رہے گا بھئی سلی کہتی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی جھٹلا نہیں سکتا کوئی کہے نہیں تو میں تو نہیں مانتا ہوں تیرے نہ ماننے سے کیا ہوگا یہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی کہے تجھے مرنا ہے وہ کہے نہیں میرا دل نہیں چاہتا تیرا دل نہ چاہے تو مانے یا نہ مانے اگر میرا موڑ ہی نہیں بنتا مرنے کا تیرے موڑ کو کون پوچھتا ہے لئی سلی رقیہ خاصی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں خاصا کیا زبردست بات ہے وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی اللہ اکبر بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں دن دناتے ہوئے بلند نظر آتے تھے اونچے اونچے تاج اور تخت والے کہتے ہوئے خافضہ نیچے کرو ان کو جہنم کے گھڑے میں پھینکو ان کو پتا چلے ان کی اوقات کیا ہے رب رجل کتنے لوگ ہیں پراگندہ بال پراگندہ حال ہیں مدفوع عن باپ دروازوں سے دھکے دیے جاتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر اللہ کے ان کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے فرمایا اگر سوال کر لیں اللہ سے مانگ لیں قسم کھا لیں کسی بات کے اوپر پروردگار ان کی قسم پوری کر دیتا ہے وہ کہتے ہوگی بارش اللہ کرا دیتا ہے بارش ان کو کیا جی، ان کو تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی معاشرے میں ان کو مجنون ان کو دیوانہ ان کو پاگل کہا جاتا تھا مذہبی جنونی مذہبی جنونی آئے تو یہ مشہور لفظ ہے رافعہ ان یعنی کو اونچا کیا جائے گا بلال حبشی اونچے امیہ نیچے ہیں ہر ایک تو نیچے چل ابو جہل نیچے حضرت سمیہ جنت کے بلند ترین مقام پر پہنچے خافضت رافیہ اس کا نام ہے قیامت بلندوں کو پست کرنے والی پستوں کو بلند کرنے والی کب ہوگی اذا رجت الارض رجا جب زمین ہلائی جائے گی پورے طور پر وبست الجبال بسا اور پہاڑ ریزا ریزا کیے جائیں گے فکانت ہبا ام بسا تو ہو جائیں گے بکھرے ہوئے گرد کی طرح وکنتم تم ازوا اور تمہارے تین تین تمہارے جوڑے بنیں گے تین قسمیں بنے گی تمہاری تو اصحاب ماں ما اصحاب مئی وہ اصحاب المشما ما اصحاب المشما آہا کہنے کا انداز تو کا بل ایک دائیں طرف والے ما اصحاب مئی اور کتنے اچھے ہیں دائیں طرف والے اور دائیں کا مانا جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملے اور جو عرش کے دائیں طرف ہوں گے اور تیسری تفسیر میمنہ کے معنی خوش قسمت لوگ فاصحاب المیمنہ تو خوش قسمتی والے ما اصحاب المیمنہ اور کیا ہے خوش قسمت لوگ واصحاب تھا اور بائیں والے بائیں کا معنی جن کے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے جو عرش کے بائیں طرف ہوں گے اور جو بد قسمت مشامہ منحوس لوگ بدقسمت لوگ اب پتا چلا کون ہے منحوس اصحاب المشعمہ بدقسمت ما اصحاب المشعمہ اور کتنے برے ہیں بائیں والے لفظ ایک ہی ہے پڑھنے کے انداز سے معنی بدل جاتا ہے پڑھنے کے انداز سے معنی بدل جاتا ہے والسابقون السابقون اور آگے بڑھ جانے والے السابقون وہ تو ہی ہی آگے بڑھ جانے والے ہیں آگے نکلنے والے وہ تو ہی ہی آگے نکلنے والے کون ہیں یہ بہ المقربون یہ قریب کیے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے قریب کیے ہوئے یہ مقرب لوگ ہیں یہ مخصوص طبقہ ہے اولیاء کا طبقہ انبیاء کا طبقہ صلحاء کا طبقہ اتقیاء کا طبقہ اللہ اکبر یہ کہاں ہیں فی جنات النعیم نعمت والی جنت میں ہیں سلطم من الاولین وقلیل من الاخرین یہ آگے نکل جانے والا طبقہ کون سا طبقہ ہے پہلو میں سے سلطن بھاری جماعت ہیں وقلیل من الآخرین اور بعد والوں میں سے تھوڑے سے اللہم عمر اللہم عمر جاللہ پہلے میں سے کون فرمایا ہر نبی کے قریب کا جو زمانہ ہوتا ہے ان کے صحابہ انہوں نے جن جن کو دین سکھایا اور پھر جو کو انہوں نے دین سکھایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور جن کو انہوں نے دین سکھایا اور پھر جن کو انہوں نے دین سکھایا وہ ہیں پہلے لوگ وہ پہلو میں سے بڑا طبقہ ہے پہلے تو سارے کے سارے سابقون ہیں لیکن وقلیل من الاخرین تو کیا بعد والوں میں یہ طبقہ نہیں رہے گا ہوں گے مگر اکا دکا خال خال کہیں کہیں دور دراز ہیں ٹام کے ٹام کے کہیں نظر آئیں گے وقلیل من الاخرین بعد والوں میں تھوڑے تھوڑے علی سرور موزون اس کی بہت تفسیریں ہیں لیکن میں ایک بات کو لے کر چل رہا ہوں آرا سرر موزونا کہاں ہیں یہ یہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں موزونا کون سے تخت جو سونے کے تاروں سے بنے گئے ہیں کچھ پلنگ ہوتے ہیں جو بیچارے گھاس سے بنے جاتے ہیں پرالی سے اور کچھ قیمتی رسیوں سے بنے جاتے ہیں اور کچھ پھر پٹے سے بنے جاتے ہیں یہ کس سے بنے گئے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے پلنگوں پر ہوں گے موزونا وزن یزن سونے کی تار سے بننا متقین علیہا بیٹھے ہوں گے ان کے اوپر متقابلین آمنے سامنے یطوف علیہم ان کے سامنے چکر کاٹیں گے ولدان مخلدون ایسے لڑکے مخلدون جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے یہ ڈر نہیں ہوگا چھوٹا بچہ کتنا پیارا لگتا ہے آدمی سوچتا اگر چھوٹا ہی رہے پھر سمجھتا ہے چھوٹے کو تو نبھا نہیں پاؤں گا ہمیشہ یہ میرے سر بوجھ بن جائے گا تو پھر اندر اندر ہی سوچتا ہے نہیں بڑا تو ہونا ہی پڑے گا لیکن دل چاہتا ہے چھوٹا ہی رہے کیا پیارا ہر وقت میں اس کا جھوٹا کھایا آدمی بالکل احساس ہی نہیں ہوتا ہے گود میں لیے لیے پھر آئے پھر یہ وہ بچے ہیں جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے اور ان کی تین تفصیلیں وہ عرض کر دی میں نے پیچھے یعنی یہ بچے کون ہوں گے عرض کیا بے اقواب اباریق یہ بچے کیا لے کر کے دوڑ رہے ہیں ان کے آگے پیچھے بھی اقواب پیالے لے کر دوڑ رہے ہیں گلاس لے کر دوڑ رہے ہیں وہ اباریک اور جگ لے کر کے دوڑ رہے ہیں ان کے دائیں بائیں کسی کے ہاتھ میں پیالہ کسی کے ہاتھ میں جگ اباریک جو دستے والا ہو اور اکواب جو بغیر دستے کے ہو وہ معین اور کاس عرب کہتے تھے خاص اس جام کو جو ان کے لیے جام کے طور پر ہی پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا کہا وہ جام کو لے کر دوڑ رہے ہوں گے کس کا ممعین نچرے ہوئے شربت کا فلٹر کیا ہوا شربت ہے اللہ کی طرف سے لا يصدعون سب جس کو پی کر کے سر میں درد نہیں ہوگا لا يصدعون سب اس کی وجہ سے وہ چکرائے نہیں جائیں گے سر کے میں درد نہیں ہوگا ولا ينزفون اور وہ بکواس نہیں کریں گے ان کی مت نہیں ماری جائے گی کی حتم اور میوے لے کر دوڑ رہے ہوں گے یہ لیجئے یہ لیجئے مما یہ اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ نوکر میوے پیش کرتا ہے آدمی کھانا چاہتا ہے آڑو وہ پیش کر دیتا ہے خوبانی آدمی کھانا چاہتا ہے کیلا وہ پیش کر دیتا ہے امرود وہاں وہ کس کو پیش کریں گے جس کو چاہو گے وہی پیش کریں گے وَلَحْمِ طَيْرٍ مما یشتہ اور پرندوں کا وہ گوشت جس کو وہ پسند کریں گے جو پسند ہوگا وہی پیش کیا جائے گا وہ حور عین اور ان کے لیے حور عین ہے کام سال لو اور وہ کیسی کا ام سال موتی کے جیسی مکنون جو موتی پردے میں رکھا ہوا ہے اس پر گرد نہیں اس پر داغ نہیں اس پر دھبا نہیں جزا ام بھی یہ بدلہ دینے کے لیے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے اور کیا ملے گا لا لغبا ولا تاثیما یہ آخری نعمت ہے نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی لغو بات کوئی بےحودہ بات غیر ضروری بات جس بات کے سننے سے انسان کو ذرا سی بھی کراہت ہو ذرا سی بھی تکلیف ہو ایسی بات کو سننا بھی نہیں گوارا کریں گے وہاں ان کو سنائی نہیں دی جائے گی یہ بات نہیں سنیں گے ولا تاسیم اور کوئی ایسی بات تسیم جس کی وجہ سے گنا ہو گناہ کی بات گندی بات نہیں سنیں گے کتنا آرام اللہ اکبر کانوں کی بھی حفاظت کی گئی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو ان کے کانوں پر گراں گزرے اللہ سلامن سلاما مگر سنیں گے کہنا سلام سلام سلام کون کہے گا آپس میں ملیں گے السلام علیکم کوئی قدورت نہیں کوئی نفرت نہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم من ہل ہم ان کے اندر سے غل کو نکال لیں گے اور فرشتے ملیں گے تو وہ بھی کیا ہوں گے يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ من سلام علیکم ہر دروازے سے السلام علیکم السلام علیکم طب تم مبارک مبارک مبارک اور پھر پروردگار کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم رب رحیم کی طرف سے بھی تم کو سلام کہلوایا جا رہا ہے یہ وہ طبقہ جو آگے نکل جانے والا اب وہ سابقون کو آگے نکل جانے والے تو آگے ہی نکل جانے والے ہیں دوسرا طبقہ وہ اصحابل اور دائیں طرف والے ما اصحاب الیمین کتنے اچھے ہیں دائیں والے اور جن کا امال نامہ دائیں میں ملا جو جارش کے دائیں جانب ہیں جو خوش قسمت ہیں یہ کہاں ہیں فی صدر مخدود یہ بیریوں کے باغ میں گھوم رہے ہیں لیکن جنت کی نیامتیں جتنی بھی ہیں دنیا کی نیامتیں صرف ان کو سمجھانے کے لیے ہیں ورنج کہاں جنت کی بیری اور کہاں دنیا کی بیری دنیا کی بیری کا نام آتے ہی ذہن میں آیا کہ وہ کانٹے ہوں گے اس کے ساتھ مخدود کانٹے نکالی ہوئی بیریاں وہاں بیری ہے مگر کانٹا نہیں اللہ اکبر ہیں وہاں کیلا ہے مگر اس کی وجہ سے کوئی بدہضمی نہیں فی صدر مخدود کانٹے نکالی ہوئی بیریوں کے باغوں میں وہ تل منظور اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں کے باغوں میں وہ ذل اور لمبے لمبے سایوں میں وہ نہ مسکوب اور بہائے ہوئے پانیوں میں ففا کی اور بہت زیادہ میووں میں لا آتی ولا ممنوعہ جن میووں کا سلسلہ کٹے گا نہیں لا مقتوع کبھی سلسلہ کٹے گا نہیں ولا ممنوع اور جن سے کبھی روکا روکا روکا نہیں جائے گا دنیا میں کیوں جاتا جاتا تھا تھا اس کہ ختم ہو جائیں گے موسم جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ پیسے نہیں پورے ہو رہے ہیں وہاں روکا نہیں جا رہا ہے ادھر ایک سیب توڑو دوسرا تیار دوسرا اس کی جگہ پہلے لگنے کے لیے تیار وہ فروشی اور بلند بستروں میں ہوں گے اونچے مقام کے اونچے درجے کے بستر بلند قسم کے تخت لگے ہوئے اس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں انا انشانا ہن شاء اور جن کو ان کی رفیقہ زندگی بنایا گیا ان کو ہم نے پیدا کیا ہے شاء خاص طریقے سے فجا اللہ ہن تو ہم نے ان کو بنا دیا اس طرح کا کہ ہمیشہ کواری ہی رہیں عربا اترابا لاصحاب الیمین عربا وہ دل بہلانے والیاں ہیں اترابا ہم عمر ہیں لاصحاب الیمین دائیں طرف والوں کے لیے اب آپ نے دونوں نعمتیں دیکھی کام نہیں بیان ہوا نعمتیں بیان ہوئی سابقون کی نعمتیں بلند درجے کی ہیں اور اصحاب الیمین کی نعمتیں بڑے زوردار انداز سے ان کو بھی بیان کیا گیا مگر کم درجے کی ہیں ان کو کیا ملا فرمایا سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت ان کو کیا ملا اونچے بسترے یہ نہیں بتایا کس سے بنے ہوئے ہیں اس سے کم درجے کے وہ کہاں گھوم رہے ہیں وہ گھوم تھوڑے رہے ہیں ان کو غلام لے کر ان کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور یہ کہاں کہا یہ خود گھوم رہے ہیں بیری کے باغوں میں کیلوں کے باغوں میں ان کے لیے کیا کہا تھا وحور عین المکنون ان کے لیے خالی اتنا فرمایا وكارا عربا اطرابا لاصحاب الیمین اس سے کم درجے کی یہ لوگ کس میں سے ہوں گے پہلو میں کہ پچھلو میں سلتھم من الاولین پہلو میں بہت بڑی تعداد وسلتم من الاخرین اور بعد والوں میں بہت بڑی تعداد ہائے ہائے تیسرا طبقہ بد قسمت طبقہ جس نے اپنے مالک کی نہیں مانی وہ بائیں والے الشمال اور بائیں والے ما اصحاب الشمال کتنے برے ہیں بائیں والے کتنے بد نصیب ہیں بائیں والے جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملے جو عرش کے بائیں جانب ہیں جو بد قسمت ہیں الفاظ بھی ویسے لائے گئے فی سموم و حمیم یہ کہاں ہیں فی سموم جھلسانے والی ہوا میں لو میں وہ حمیم اور بلتے ہوئے پانی میں وزل یحموم وزل اور سائے میں مگر کس کا سایہ من یحموم کالے دھوئے کا سایہ کالا دھواں جس سے دم گھٹ رہا ہے اور کیسا دھواں لا بارد جو ٹھنڈا نہیں اس کے اوپر آگ برس رہی ہے ولا کریم اور عزت دینے والا نہیں جو وہاں بیٹھے کوئی کہے بڑا عزت والا ہے کرسی لگا کے بیٹھا ہے نہ نہ عزت والا نہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ وہ مالک تو سب کا تھا ان کا مالک بھی ان کا مالک بھی ان پر کوئی مہربانی نہیں وہ تو رحمان ہے رحیم ہے ان پر کیوں نہیں مہربانی کرتوت تو دیکھو انہم کانو قبل ذالک بے شک یہ تھے اس سے پہلے کھاتے پیتے لوگ جس کو پیچھے سورہ احقاف نے فرمایا تھا نا کہ یہ دنیا میں جتنے مزے مارنے تھے وہ مار چکے ان کے کھاتے میں آرام بچا ہی نہیں یہ کھاتے پیتے لوگ تھے جی امیر لوگ تھے کبھی تکلیف دیکھی نہیں مگر ایک مرتبہ بھول کر بھی میرا شکر نہیں ادا کیا انہم کانو قبل ذالک مترفین یہ امیر تھے کھاتے پیتے لوگ تھے موٹے لوگ تھے بڑے لوگ تھے اور کرتے کیا تھے شکر کرتے تھے نانا کانو یسرون علی الحنس العظیم ایک بہت بڑے گناہ کے اوپر اڑے ہوئے تھے ضد اڑے ہوئے تھے کیا گناہ تھا شرک کرتے تھے کھاتے میرا تھے شکر کسی اور کا کرتے تھے چڑھاوا کہیں اور چڑھتا تھا کھاتے میرا تھے دیتا میں تھا لیکن نام کسی اور کا لیتے تھے اتنے بڑے مجرم اتنے بڑے بے وفا ان کے لیے تو یہی سزا ہے وہ یقولون اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مالک کی عدالت کو یاد کرو تو کہتے تھے متنا کہ جب ہم مر جائیں گے وکنا ترابا اور ہم مٹی ہو جائیں گے وعظاما اور یہ ہڈیاں ہو جائیں گے ائنا لمبعوثون کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب اباؤنا الاولون کہ ہمارے پچھلے باپ دادا بھی دوبارہ زندہ ہوں گے اور وہ بھی محشر میں پہنچیں گے یہ کہاں ہو سکتا ہے جی ایسی باتیں بس کہتے رہتے ہیں لوگ ایسا کچھ نہیں ہونے والا استغفر اللہ ان الاولین والآخرین آپ فرما دیجئے بے شک پہلے بھی ہاں، اکٹھے کیے جائیں گے وہ بھی زندہ ہوں گے عدالت میں پیش ہوں گے والآخرین اور بعد والے بھی لمجموعون الى میقات یوم معلوم وہ سب جمع کیے جائیں گے الى میقات یوم معلوم متعین دن کے متعین وقت کے لیے جو پہلے سے فکس ہے طے اس میں حاضر کیے جائیں گے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر او گمراہ لوگوں المکذبون اور قیامت کو جھوٹ سمجھنے والوں دین کو جھوٹ سمجھنے والوں میرے نبیوں کو جھٹلانے والو انکم تم سب کے سب لآکلون من شجر من زقوم تم ضرور بھی ضرور کھاؤ گے من شجر من زقوم تھور کے درخت سے کھاؤ گے تھور کا درخت تعرف ہو چکا پیچھے تھور کا درخت اس کو کون کھا سکتا ہے ذرا سا چکھیں گے تو تھوک دیں گے تھوک دیں گے فمالی اون بھریں گے ان کے ذریعے سے پیٹوں کو بھریں گے جیسے بوری بھری جاتی ہے کیوں بھوک ایسے لگے گی کہ آدمی پتھر بھی کھا جائے تھور تو تھور جو ملے اس سے بھرتے رہیں گے پیٹ کو فشاربون علیہ من الحمیم اور پیئیں گے اس کے اوپر ابلتا پانی ابلتا پانی کون پیتا ہے منہ سے لگائیں گے ایک گھونٹ پی کے چھوڑ دیں گے نہیں پیئیں گے کہا نہیں پیئیں گے پیاس ایسی لگے گی کہ چھوٹے گا نہیں سے فشاربون شرب الہیم احیم کی جمع ہیم اب یز کی جمع بیز اس میں محلی نے حیمان کی کہا دوسروں نے انکار کیا فشاربون شرب الہیم پانی پیئیں گے اوہو کیسا پانی شرب الہیم پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح پیو گی پیاسا اونٹ کیسا پیتا ہے اگر وہ سیراب بھی ہو وہ پانی پیا ہوا ہو اس کے باوجود وہ کتنا پانی پی جاتا ہے ہفتوں کے لیے سٹور کر کے رکھتا ہے تو جب پیاسا ہوتا ہے کیسا پیتا ہے اس کو ڈنڈے مارتے رہو ہٹاتے رہو ہٹتا نہیں ہے پیتا رہتا ہے یہ ابلتے ہوئے پانی کو پیئیں گے اور پیاسے اونٹ کی طرح منہ لگائیں گے اور پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے کیوں پیاس ایسی لگی ہوگی کہ ہٹ نہیں سکیں گے ہائے ہائے ہاضا نزل یوم الدین یہ مہمان نوازی ہے ان کی یوم الدین قیامت کے دن فیصلے کے دن جزا اور سزا کے دن انصاف کے دن انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ ان چیزوں سے اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے اللہ اکبر کیوں اتنی سخت سزا پھر دوبارہ جواب دیا جاتا ہے دیکھیے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی سوچے گا پوچھے گا فوراً پھر جواب اوپر بھی جواب دیا گیا دوبارہ کیوں سزا دی گئی نحن خلقناکم فلولا تصدقون اور ظالموں نحن خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا فلولا تصدقون تو تم کیوں نہیں مانتے ہو سچ کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو کہ ہمارا کوئی خالق ہے ہمارا کوئی مالک ہے ہم کو پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کر کے بھی ہم نے تمہیں اپنے کنٹرول میں رکھا تم آزاد نہیں تھے وہ تو تھوڑی سی آزادی ملی کہ چاہے اپنی مرضی سے سجدہ شکر کرو یا نہ کرو ورنہ تمہاری موت ہمارے قبضے میں تھی جب چاہا مار دیا جتنی چاہی زندگی دی اس سے کیوں نہیں سمجھے تم کہ ہمارا کوئی خالق کوئی مالک ہے نحن خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا نحن قد نحن خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا تو تم کیوں نہیں اس کی تصدیق کرتے ہو افرائیتم ما تمنون تو کیا تم نے اس کو دیکھا ما تمنون جو تم تبکاتے ہو انتم ہو کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو ام نحن الخالقون یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں کون پیدا کرتا ہے کون رحم مادر کے اندر بچے کو بناتا ہے کون ان جسوموں کو اور بیزوں کو ملاتا ہے اور کون پھر اس کی پرورش کرتے اس کو بڑھاتے بڑھاتے انسان ایک کامل بنا دیتا ہے اس قطرہ ناپاک کو اشرف المخلوقات بناتا ہے کون ہے وہ ان تم ہو کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو ام نحن الخالقون یا ہم ہی پیدا کرنے والے نحن قدرنا بینکم الموت ہم نے تم کو پیدا کیا قدرنا اور ہم نے طے کیا تمہارے بیچ میں موت کو کہ فلاں کو فلاں وقت میں مرنا ہے فلاں کو فلاں وقت میں مرنا ہے وما نحن بمسبوقین اور ہم پیچھے چھوڑے ہوئے نہیں تھے کہ کوئی کہہ دیتا نہیں جی کمال بات ہے میرے بیٹے کے لیے ساٹھ سال زندگی میں چاہتا ہوں اس کو ایک سو بیس سال زندگی مل جائے نہیں مل سکتی ہے وما نحن بمسبوقین کوئی آدمی کہ میں نہیں مروں گا بھاگ جاؤں گا چھپ جاؤں گا ہم پیچھے کیے ہوئے نہیں ہیں ہم جو کرنا چاہتے کر سکتے ہیں آگے نحن اور ہم نے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے ان نبدل امثالکم بعض ایسی آیتیں ہوتی ہیں مضمون پیچھے بھی اور آگے بھی بالکل یہ اسی طرح ہے مسبوقین پیچھے بھی اور آگے اور ہم نہیں یہ پیچھے چھوڑے ہوئے کس بات سے الا ان نبدلا کہ ہم بدلے میں لے آئیں ہم تمہارے جیسے لوگوں کو تم کو ہٹا دیں وننشئکم فی ما لا تعلمون اور تم کو پیدا کر دیں فی ما اس حالت میں لا تعلمون جس کو تم جانتے نہیں ہو کسی کو بندر بنا دیں کسی کو سور بنا دیں کسی کو کوئی اور مخلوق بنا دیں اور تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو لے آئے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں سمجھ میں آتا ہے پہلی مرتبہ کا پیدا ہونا آتا ہے سمجھ میں کہا جب پہلی مرتبہ کا پیدا ہونا مانتے ہو تو دوسرا کیوں نہیں مانتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ یقیناً تم نے جان لیا النَّشْأَةَ الْأُولَى پہلی مرتبہ کا پیدا کیا جانا فلولا تذکرون تو تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو افرائیتم ما تحرسون اب تین مثالیں ہیں پہلی مثال پیش کی اگر تمہیں اپنے مالک کی پہچان کرنی ہو اپنے اوپر غور کرو اپنی پیدائش پر غور کرو کن مرحلوں سے گزر کر تم انسان کامل بنے اور اللہ کی معرفت کے لیے انسان کا وجود اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اس کے اندر ایک پورا عالم چھپا ہوا عالم میں اصغر اس کی ذات میں چھپا ہوا ہے اس پر غور کرو اس پر نہیں غور کرتے تو دوسری چیز لو تین چیزیں ہیں افرائیتم ما تحرسون کیا تم نے غور کیا کبھی ما تحرسون جو تم کھیتی کرتے ہو انتم تزرعونہو ام نحن الزارعون پھر کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں تم تو دانا ڈال کر کے ہل جوت کر کے بھول گئے کہ اب دانے کا کیا بنے گا ان تم نہ ہو کیا تم اس کو پھاڑتے ہو تم اس دانے کو نکالتے ہو اس کا غلہ بناتے ہو نحن الزارعون یا ہم ہی ہیں اگانے والے لو نشاء اگر ہم چاہیں اگر ہم چاہتے لجعلناه تو ہم بنا دیتے اس کو حطاما چورا چورا فضل تم تو دن بھر رہتے تم تفکہون باتیں بناتے ہوئے کیا باتیں ایک آدمی کی کھیت ہیں جس کے اوپر اس کو آس تھی امید تھی بڑی محنت سے تیار کیا تیار ہوتے ہوتے پورا کھیت ختم ہو گیا جل گیا کھیت ختم ہو گیا جڑ سے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ کیا کرتا ہے دن بھر ہائے مر گیا جی کیا بتاؤں کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا جو محنت لگی تھی وہ بھی گئی جو بیج بویا تھا بیج بھی گیا کچھ حاصل ہی نہیں ہوا لمو لمغرمون ہم پر تو چٹی پڑ گئی اپنے ہاتھ لگایا ہوا بیج بھی گیا انا لمغرمون بے شک ہم مغرمون قرض میں دب گئے چٹی میں دب گئے بل نحن محرومون چٹی کیا جی ہم تو محروم ہی ہو گئے کچھ نہیں ملا بیج بھی نہیں ملا اگر اللہ تعالی اس کو نہ اگاتا وہ اگا کر کے چورا چورا کر دیتا تمہارا یہ حال ہو جاتا کبھی اسی پر غور کیا ہوتا اس پر نہیں تو اور ایک چیز پر غور کر لو اثر تشربون کیا کیا وہ تم نے دیکھا کبھی وہ پانی جس کو تم پیتے ہو انتم تم من تم ام نحن المنزلون غور کرو یہ پانی کہاں سے آتا ہے کون سمندر سے بخارات کو اٹھاتا ہے کون بادلوں کو جمع کرتا ہے کون ان کو تہ بتہ لگاتا ہے اور کون اس میں سے پھر بارش کو ٹپکاتا ہے اور کون اس کو زمین کے اندر بساتا ہے اور پھر فلٹر کر کے چشموں کے ذریعے سے نکالتا ہے کیا تم ہو کہ ہم ہیں ان تم انزل تم ہو کیا تم نے اتارا ہے اس کو اوپر سے من المزنی بادلوں میں سے ام نحن المنزلون یا ہم ہیں اتارنے والے کرو فیصلہ لو نشاء لاہ جاجا اگر ہم چاہیں تو بنا دیں اس کو اجا جن کڑوا بہت زیادہ کھاری فلو لا تشکرون تو تم کیوں نہیں شکر کرتے کیا ہماری شان ہے سمندروں سے اٹھاتے ہیں تو کڑوا اور بادلوں میں ہے تو کڑوا اور برستا ہے تو ہلکا کڑوا اور زمین کے اندر جاتا ہے پلٹ کر واپس آتا ہے تو بالکل میٹھا شیری کس نے میٹھا بنایا کیا تم نے بنایا اس کو اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری کر دیتے فلولا تشکرون تو تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو ایک انسان کے اپنی ذات کی مثال پیش کی ایک وہ نمونہ اس سے سبق حاصل کرو اور اس کے بعد تین چیزیں دو ہوئی اب تیسری افرائی تم نار التی تورون کیا تم نے غور کیا اس آگ کے اوپر تورون جس کو تم جلاتے ہو اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے ہو یہ آگ کی نعمت کہاں سے آئی کس نے تم کو وہ مسالے دیے کس نے وہ چیزیں پیدا کی جن کے ذریعے سے آگ جلتی ہے اگر یہ مسالے نہ ہوتے اگر یہ چیزیں نہ ہوتی جن سے آگ بنتی ہے تم کیسے زندگی گزارتے افرائیتم النار کیا تم نے غور کیا اس آگ پر اللتی تورون جس کو تم جلاتے ہو انتم انشاتم شجرتہا کیا تم ہو جنہوں نے پیدا کیا اس کے درخت کو ام نحن المنشیون یا ہم ہیں اس کو پیدا کرنے والے وہ درخت جن سے آگ بنتی ہے لکڑیوں سے آگ بنتی ہے لکڑی پانی سے تیار ہوتی ہے اور پھر وہ جلتی ہے اسی سے آگ تیار ہوتی ہے اور میں نے بتایا تھا کہ عربوں کے ہاں جب ماچس کا رواج نہیں تھا جب یہ لائٹر نہیں تھے تو اس وقت میں کیا طریقہ تھا ان کے ہاں درخت تھے ان کے ہر پتوں کو ایسے رگڑتے تھے آپس میں ان کی رگڑ سے آگ نکلتی تھی تین درختوں کے نام بتائے تھے ہیں یاد کسی کو بھول گئے ہیں چلو جب یاد نہیں رکھتے یاد رکھنے تھے نا بھائی تین درختوں کے نام نہیں بتائے تھے بھول گئے فرائیتم النار اللتی تورون کیا تم نے غور کیا اس آگ پر جس کو تم جلاتے ہو کیا تم ہو جنہوں نے پیدا کیا اس کے درختوں کو ام نحن المنشئون یا ہم ہیں پیدا کرنے والے نحن جعلناها تذکرہ ہم نے بنایا اس کو ایک سبق حاصل کرنے کا ذریعہ نصیحت کا ذریعہ وہ اور زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا للمقوین مقوین کے لیے یہ مقوین کون ہے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں مسافروں کے لیے اگر مسافروں کے لیے یہ درخت نہ ہوتے یا آگ کا انتظام نہ ہوتا کیسے وقت گزارتے لیکن کس کو کہتے ہیں مقوین کہتے ہیں قوا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نہ پانی کا انتظام ہو اور نہ وہاں پر آگ کا انتظام ہو دور دور تک صحرا چلا جائے اس جگہ کو کہتے اقوا یقوی اقوان اس جگہ میں سفر کرنا ایسے بیابانوں میں سفر کر رہے ہو جہاں کوئی تمہارا مونس نہیں ہے وہاں اگر تمہارے پاس آگ نہ ہوتی کیسے گزارا کرتے متا للمقوین اور زندگی گزارنے کا سامان بنایا للمقوین مسافروں کے لیے یہ ساری نعمتیں تیرے رب نے دی فسبح ربک العظیم تو اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کر اس کی پاکی بیان کر اس کی تسبیح بیان کر کیا کیا نعمتیں ہیں تو جس نے ان نعمتوں سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے مالک کو نہ پہچانا اس کی معرفت نہ حاصل کی اس کی عبادت نہ کی اور شرک پر اڑا رہا تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون الله اكبر یہ جو مضمون بیان کیا قرآن پاک نے ہلا دینے والا پھر قرآن پاک اپنا تعارف کراتا ہے یہ کتنی بلند پایا کتاب تم کو ملی کیسی کتاب تم کو نصیب ہوئی ہے کبھی غور کیا اس کے اوپر پچھلی صورت کے شروع میں فرمایا تھا قرآن کا تعارف الرحمان علم القرآن اس صورت میں دو رکوعوں کے بعد کیا کیا شان ہے اس کتاب کی فلا اقسم بمواقع النجوم میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی ستاروں کو دیکھ کر کے تم روشنی حاصل کرتے ہو ہم نے تم کو وہ کتاب دی جس کے ذریعے سے تم روشنی حاصل کرو ستاروں سے راستہ معلوم کرتے ہو ہم نے یہ کتاب دی جس کے ذریعے سے تم راستہ معلوم کرو اور ستارے جب گر جاتے ہیں تو کس کا پیغام دیتے ہیں کہ اندھیری گئی اور اب روشنی آئی تو یہ کتاب روشنی کے لیے دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے آ چکی ہے و انہو لقسم لو تعلمون عظیم اور ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم اگر تم سمجھو لقسم عظیم لو تعلمون اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے یہ چھوٹی قسم ہے کبھی اس پر غور کرو ستارے اپنا راستہ بھٹکتے نہیں ایک ہی راہ کے اوپر دوڑ رہے ہیں کل فی فلک یسبحون یہ کتاب کی ایک سو ہیں چودہ صورتیں اور پانچ سو چالیس رکو اور چھ ہزار چھ سو باسٹھ آیتیں سب کی سب صحیح منزل کی طرف انسان کو لے جا رہی ہیں کوئی راستے سے بھٹتی نہیں راستے سے ہلتی نہیں کیا عظیم الشان کتاب تمہیں عطا فرمائی انہو لقرآن کریم یہ بڑی عزت والی پڑھی جانے والی کتاب ہے انہو لقرآن کریم یہ عزت والی کتاب ہے فی کتاب مکنون اور یہ لوہے محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے لا يمسه الا المطهرون اس کتاب کو نہیں چھوتے ہیں الا مگر پاک کیے ہوئے لوگ پاک کیے ہوئے لوگ لوہے محفوظ میں وہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں جو پاک ہیں مقدس ہیں متحر ہیں جو پاک کیے ہوئے ہیں وہ اس کو چھوتے ہیں اور دنیا میں وہ انسان اس کو قبول کرتے ہیں جن کے دل صاف ہیں جن کے دلوں میں کفر نہیں شرک نہیں غیر اللہ نہیں وہ دل اس کو قبول کرتے ہیں ورنہ تو نصیب ہی نہیں ہوتا ہے دنیا میں آتے ہیں اور قرآن نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں اور اسی طرح مر جاتے ہیں یہ کس کو نصیب ہوتا ہے ہل المتحرون پاکوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو پاک کر دیا گیا ہے وہ اس کو چھوتے ہیں نہیں تو چھوتا ہے اس کو مگر پاک کیے ہوئے لوگ اور تیسرا درجہ اس کے جس پر یہ لکھا جاتا ہے جس کاغذ کے اوپر اس کاغذ کو بھی کوئی نہیں چھوتا ہے الا المتحرون مگر پاک لوگ چھوتے ہیں یہ تیسری بات کہ بغیر وضو کے اس کو کوئی نہیں چھوتا ہے کسی دور میں لوگ کہنے لگے کہ نہیں اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہاں اشارہ ہے لوہے محفوظ کی طرف مگر دوسرے لوگوں نے کہا آگے تو پڑھو تنزیل من رب العالمین یہ جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا ہے اتارا ہوا تو اتارے ہوئے کلام کی بات ہو رہی ہے نا لا لائے الا المطهرون اس کو کوئی نہیں چھوتا سوائے پاکوں کے لیکن اسی آیت سے صرف وہ مسئلہ ثابت نہیں ہے وہ مسئلہ صحیح روایت سے ثابت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يمس القرآن الا طاہر قرآن کو نہیں کوئی چھو سکتا ہے سوائے پاک کے فما رواہ مالک رحمہ اللہ تعالیٰ پاک کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا چنانچہ چاروں اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے بے بوزو انسان اس ورقے کو نہیں چھو سکتا جس کے اوپر اللہ کا کلام لکھا گیا ہے اگر اگرچہ یہ کلام لکھا گیا ہے یہ تھوڑا کلام ہے کلام تو وہ ہے جو مالک الملک کا کلام ہے لیکن اس کا بھی یہ تقدس ہے اس کو کوئی چھوتا نہیں ہے اللہ اکبر کیا کتاب عطا فرمائی انسانوں کو فرمایا یہ جگمگاتے ستارے دیکھو اس کی ایک ایک آیت اسی طرح جگمگاتے تارے ہیں ایک ایک آیت انسانوں کو اسی طرح روشنی دینے والی منور کرنے والی جس طرح آسمان کو روشن کرنے والے یہ تارے ہیں تنزیل من رب العالمین جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتاری ہوئی ہے ہائے ہائے اتنی بڑی نیامت ملی انسانوں کو اور اس کے باوجود انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور اس کو سرسری لے رہے ہیں اور اس کے لینے میں سستی کر رہے ہیں یہ تو وہ نیامت تھی کہ جب ملے تو انسان ٹوٹ پڑتے اس کے اوپر اس کے لیے جھگڑے ہوتے کہ کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا ہے لیکن الحدیث انتم مدہنون اے انسانوں تم اسی بات کی طرف سے اسی کلام کی طرف سے اسی قرآن کی طرف سے انتم مدھینون تم سستی کرتے ہو اس کو لپک کر نہیں لیتے ہو اس کو دوڑ کر نہیں لیتے ہو یہ تو وہ کلام تھا کہ پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا اور انسانوں کو پتہ چلتا کہ فلاں جگہ ہمارا ہمارے مالک کا کلام ہے تو دوڑ کر پڑھ کر اٹھا لیتے اور اس سے ہدایت حاصل کرتے جبکہ اس کو پہنچانے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور پھر بھی تم اس کے بارے میں سستی کرتے ہو وہ تجالو أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور اے نافرمان انسانوں تم نے اپنی ڈیوٹی اور اپنا وظیفہ اس کو بنایا کہ اس کتاب کو نہیں مانیں گے کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں مانا ہم نے کیوں نہیں ماننا کب اس قسم کھا لیا ہم نے ہماری ڈیوٹی ہے یہ نہیں مانیں گے اس کو اللہ اکبر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی نہ ماننے والوں میں اور جو کلمہ پڑھ کے بے وقوفوں کی جنت میں گھوم رہے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ کے ہمارا بیڑا پار ہو گیا نہ کتاب کو سمجھیں گے نہ پڑھیں گے نہ اس کو مانیں گے اور ہم سمجھیں گے جواب ہم تو بڑے بڑائے مسلمان ہیں کس کا نام ہے اسلام جو اس کی حقانیت کو تسلیم کرے اور اس پر ایمان لائے تو جس کو اس کی حقانیت معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے کس کا پیغام ہے جو اس کے پیغام کو تسلیم کرے جو جانتے ہی نہیں اس کا پیغام کیا ہے کیسا ہوگا اس کا ایمان اللہ اکبر نسخ رزقکم اور تم بناتے ہو اپنی روزی اپنی روزی کیا مطلب صرف اسی کو اپنا وظیفہ سمجھتے ہو تکذبون جس طرح کوئی آدمی نوکر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے بغیر تو چارہ نہیں یہ تو میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے یہ کام تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے تمہارا کام کیا ہے تکذبون کہ تم اس کو چھوٹ سمجھتے ہو نہ پڑھتے ہو نہ سمجھتے ہو اور پھر جھٹلاتے ہو اذا بلغت الحلقوم کب تک چلے گا یہ تمہارا جھٹلانا کب تک تمہاری یہ سستی رہے گی فلولا اذا بلغت الحلقوم لولا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کلام کے اندر ایک بات شروع کی جاتی ہے پھر اصل بات کے آنے سے پہلے دوسری باتیں بیچ میں جس کو جملہ ہے موترزہ کہا جاتا ہے وہ آتی ہیں اس کے بعد پرانی بات کو پھر دہرایا جاتا ہے جو اصل کہنا ہوتا ہے پھر اس کو اکٹھا کر کے کہا جاتا ہے اصل بات یہ ہے ان کن تم غیر مدینین ان کنتم صادقین یوں ہے بات لیکن بیچ میں دوسری باتیں کے میرا فلولا اذا بلغت الحلقوم کیوں نہیں کیوں نہیں اذا بلغت الحلقوم جب جان پہنچتی ہے حلقوم تک یہاں پہنچتی ہے جان نکلنے کو آتی ہے وانتم حين اذن تنظرون اور تم اس وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہو کسی کا باپ کسی کا بیٹا ہیں کسی کی بیٹی کسی کا بھائی کسی کی بیوی کسی کا شوہر مر رہا ہوتا ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اور ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ مگر تم اس منظر کو دیکھ نہیں سکتے ہو کہ ہم کس طرح قریب ہیں فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اس مرنے والے سے سبق حاصل کرو لولا ان غیر مدینین اگر تم نہیں ہو کن تم اگر تم ہو غیر مدینین بغیر کنٹرول کے بغیر جزا اور سزا دیے ہوئے تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں تمہارے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں تم سے کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں آسان لفظوں میں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو کلن کھلا چھوڑ دیے گئے ہو کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ترجعونہا ان کن تم صادقین لاؤ اس کو واپس اگر تم سچے ہو یہ بندہ مر رہا ہے ہم مار رہے ہیں تم بچا کر دکھاؤ بچا اس کو بچاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو لاؤ واپس کوئی نہیں لا سکتا ہے چلا گیا بندہ اب کیا ہوا اور میں وہ بتا چکے نا پیچھے کیا ہوا اس کا تین جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت میں گیا کون کون سی جماعتیں اب آیا وہ موقع کون سا پھر نچوڑ پیش کرنے کا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ بس اگر وہ ہوا مقربوں میں سے جو بہت قریب کیے ہوئے ہیں ان کو وہاں کیا کہا تھا السابقون السابقون اولئک المقربون آگے بڑھ جانے والے وہ تو ہی آگے بڑھ جانے والے اگر اس جماعت میں سے ہوا تو پھر کیا ہے فروح و ریحان و جنت نعیم پھر کیا ہے فروح پھر تو مزے ہیں راحت ہے و ریحان اور پھر تو خوشبوئیں ہیں جنت کی خوشبوئیں و جنت نعیم اور نعمتوں والے باغ ہیں پھر تو مزہ ہی مزہ ہے کس کے لیے مزہ ہے فلاح روح رو فلاح کرو اگر تو اس پارٹی میں سے ہے تو پھر تیرے لیے روح ہے راحت ہے وریحان اور تیرے لیے خوشبوئیں ہیں وہ جنت نہیں اور تیرے لیے نعمتوں والی جنت ہے وہ یمین اور اگر ہوا یہ دائیں طرف والوں میں سے دائیں والوں میں سے کون ہوا یہ جانے والا تو اے جانے والے اللہ کا من اصحاب الیمین تو تیرے لیے سلامتی ہے اصحاب الیمین میں سے مطلب تیرے تجھے خوشخبری تجھے مبارک کہ تو اصحاب یمین میں سے ہے اور اس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا فسلام اللہ کا تو تجھے سلامتی پہنچے اصحاب الیمین کی طرف سے وہ بھی تجھے سلام کر رہے ہیں کہ ایک بندہ اور آ ہماری پارٹی میں آ جاؤ آ جاؤ مبارک مبارک سبحان اللہ تم اس پارٹی میں آ گئے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور اگر ہوا وہ بائیں والوں میں سے اور بائیں کو یہاں کہا اگر وہ ہوا من المکذبین جھوٹ سمجھنے والوں میں سے الضالین گمراہ ہونے والوں میں سے پھر کیا ہوگا فنزل من حمیم یہاں پر بھی فلا کا نزول من حمیم اور بائیں طرف والوں میں سے ہونے والے گمراہ اور جھٹلانے والوں میں سے ہونے والے تیرے لیے تو پھر مہمان نوازی ہے مہمانی ہوگی تیری کس سے مہمانی من حمیم ابلتے ہوئے پانی سے وہ تسلی اور تیرے لیے جہنم کا داخلہ ہے ان نہ آزاد حق الیقین یہ ہوگا ایسا بالکل ہوگا ہو کر کے رہے گا ان نہ وہ حق الیقین بے شک یہ یقین والا حق ہے بالکل ہو ایسا ہی ہوگا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر درجے بیان فرمائے حق الیقین کیا ہے فرماتا ہے فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے یقین وہ کیا ہے یقین کہ ایک آدمی بار بار بولتا ہے آگ آگ جلاتی ہے اس طرح جلا کر کے راہ کرتی ہے اس سے بھی آدمی کو یقین آتا ہے لیکن جب جلتے ہوئے دیکھتا ہے کاغذ جل رہا ہے درخت جل رہا ہے لکڑی جل رہی ہے تو عین ال یقین حاصل ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کے یقین اور تیسرا ہے کہ اسی کو آگ لگاؤ اور وہ خود جلے اور بولو جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا ہے تجھے یقین آ گیا کہ آگ جلاتی ہے اس کو کہتے حق الیقین یہ حق الیقین ہے بالکل درست ہے فصب بسم ربک رب اے قرآن پڑھنے والے تو تو اپنے رب کی پاکی بیان کر اس کے اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کر اس کے نام کے ساتھ پاکی بول سبح وہ پاک ہے بحمد ربک اور ہر قسم کی حمد کے لائق ہے سبحان اللہ دیکھا اس صورت کا انداز کس طرح شروع ہوئی شروع میں کیسے جھلک دکھائی گئی پھر کیسے تفصیل فرمائی اور پھر کیسے لاسٹ میں ساری کا خلاصہ کیا چلے آگے کے بس بس نہیں کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں بس کوئی بات نہیں رہنے دیجیے کل پڑیں گے انشاءاللہ صدق اللہ مولانا العظیم